اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس لیکچر میں بھی ہم جس طرح پچھلے لیکچرز میں کرتے چلے آ رہے ہیں تھوڑا کنٹینویشن کے ساتھ ہی چلیں گے آ, پچھلے لیکچر میں میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ انٹرپٹس کے بارے میں آ, ہم گفتگو کر رہے تھے آ, اسی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا بلکہ یوں کہیے کہ تھوڑا پیچھے کھینچوں گا پھر آگے بڑھاؤں گا کیونکہ ذرا مشکل کانسیپٹ ہے ذرا کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے اور اس کا پھیلاؤ یعنی ویسے دیکھنے میں تو یہ بالکل ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ اگر جب آپ آگے اسے دیکھیں گے تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے پن ہول کیمرہ ہوتا ہے تو اس میں سوراخ تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس سے پوری دنیا نظر آتی ہے ٹھیک ہے بالکل اسی طرح کا کانسیپٹ ہے یہ انٹرپٹ کا کہ ہے تو یہ ایک انسٹرکشن لیکن اصل میں یہ بہت سارے بہت ساری چیزوں کے اور بہت سارے آپریشنس کی یہ ماں ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے پچھلی دفعہ جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ بنیادی طور پہ اس انٹرپٹ انسٹرکشن کی جو جو ایگزیکیوشن کا طریقہ ہے جس طریقے سے یہ آپریٹ کرتی ہے کیا کیا اسٹیپس یہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے ویسے بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ یہ یہ والا اسٹیپ کرے گی پھر یہ والا اسٹیپ کرے گی کہ ایس پی میں دو جمع کرے گی پھر اس کے بعد آئی پی کو ادھر موو کرے گی پھر ایس پی میں دو ایڈ کرے گی سی ایس کو موو کرے گی یہ جو اسٹیپس ہیں نا یہ اس کے مائکرو کوڈ کہلاتے ہیں یہ وہ اسٹیپس ہیں جو پروسیسر اندر کسی اسمبلی لینگویج کی انسٹرکشن کو یعنی مکمل کرنے کے لیے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے انٹرنلی اس کو جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں توڑتا ہے یہ وہ اسٹیپس ہوتے ہیں اور ان میں اصل میں کبھی کبھی جو یہ بتاتا ہوں یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آپ تقریباً ساری انسٹرکشنز کو جب آپ اس کا مائکرو کوڈ دیکھیں گے تو اس کا آپریشن آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ باریکیاں جو بعض انسٹرکشنز میں ہوتی ہیں وہ صحیح طریقے سے اس کا مائکرو کوڈ ہی دیکھنے کے بعد پتہ لگتی لیکن بہرحال یہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے یہ تو چلتے چلتے میں نے ایک بات آپ کو بتا دی تو دوبارہ سے ذرا سا انٹرپٹ کی جو ایگزیکشن ہے اس کو ہم دیکھیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرپٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنے اپنی بیسک میں ایک ایکسٹینڈیڈ کال ہے اس کا آپریشن جو ہے وہ بالکل ایک ایکسٹینڈیڈ کال کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم کسی چیز کو فار کال کریں فار کال کریں فار کال میں میں نے آپ کو جب فار کال میں تھوڑا بتا رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیگمنٹ بھی پشٹ کرے گا اور آف سیٹ بھی پشٹ کرے گا اس ٹیک کے اوپر کیونکہ اسے واپس آنا ہے اس جگہ پہ انٹرپٹ جو ہے وہ ایک اور ایڈیشنل کام کرے گی وہ یہ کہ وہ فلیگ بھی پش کرے گی پہلے فلیگ پش کرے گی پھر سیگمنٹ پش کرے گی پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ آئی پی پش کرے گی یعنی آف سیٹ پش کرے گی اس جگہ کا جہاں اسے واپس آنا ہے اور اس کے بعد وہ سیگمنٹ اور آف سیٹ اس جگہ کا جہاں اسے جانا ہے وہ ایک خاص میکینزم کے تھرو اسے وہ لوڈ کر لے گی ٹھیک ہے نا یہ اس کا بنیادی آپریشن یہ ہے آپ اپنے ذہن کو فی الحال ٹکڑوں میں رکھیں ٹھیک ہے نا یعنی اس کو پھیلا کر کے ابھی نہ سوچیں پہلے ایک اسٹیپ کو پہلے دیکھیں کہ اگر یہ ایگزیکیوٹ ہونے لگے گی تو پہلا اسٹیپ کیا ہوگا پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ وہ واپس آنے کے لیے اپنا ڈیٹا اسٹیک پر سیو کر کے جائے گی ٹھیک ہے اور وہ ڈیٹا جو وہ سیو کرے گی وہ کرے گی فلیگ اور کوڈ سیگمنٹ جو کرنٹ کوڈ سیگمنٹ ہے اور آئی پی جو کہ کرنٹ آئی پی ہے اپنا ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو فلیگز انٹرپٹ فلیگ اور ٹریپ فلگ یہ دو فلگ زیرو کر کے جائے گی یہ فی الحال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بلکہ آپ خود کہیں دیکھ لیں گے کہ وہ کیوں یہ کام وہ کیوں کرتی اس کے بعد جو اصل چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جس جگہ اسے جانا ہے ٹھیک ہے نا وہ وہ کیسے اسے کیسے پتا لگتا ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ٹھیک ہے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے ایک ایک یوں سمجھیے کہ ایک فہرست ہے اس کے پاس ٹھیک ہے نا اس فہرست میں سے وہ اپنے نمبر کی اپنے یعنی جس جس نمبر پہ اپنے نمبر کی انٹری اس فہرست میں سے اٹھا لیتا ہے جیسے آپ ٹیبل آف کانٹینٹ دیکھتے نا کتابوں کے بہت زیادہ ون ٹو ون مثال شاید یہ میں نہیں دے رہا ہوں لیکن ٹیبل آف کانٹینٹ جو آپ کے پاس کتاب کا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ بھی ایک ٹیبل ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی چیپٹر ون ٹائٹل یہ ٹھیک ہے نا سفا نمبر آگے دیا نا کہ سفا نمبر تو اب اگر آپ کو سیدھا چیپٹر ون یا چیپٹر ٹو پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ چیپٹر ون ٹھیک ہے کوئی ٹائٹل دیا ہوگا آگے فی الحال ذرا ٹائٹل والے پورشن کو بھول جائیں چیپٹر ون سفا نمبر سو فرض کر لیں چیپٹر ٹو سفا نمبر دو سو بیس ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ آپ کا ٹیبل آف کانٹینٹ بنا ہوا تو میں اگر چیپٹر تھری پہ جانا چاہوں تو وہ سفا نمبر تین سو تیس یہ ایسے میں نے کھولا اور سفا تین سو تیس پہ پہنچ گئے ٹھیک ہے نا اس کو درمیان میں سے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور درمیان کی کسی چیز کا مجھے علم ہونے کی ضرورت نہیں اس آپریشن کو ذرا دیکھیں یہ ہے کیا چیز ایک ٹیگ ہے ایک آئیڈینٹیفکیشن ہے چیپٹر نمبر ون اس کے ساتھ ایک ویکٹر ہے ٹھیک ہے اس کا صفحہ نمبر ٹھیک ہے نا اور اس صفحہ نمبر پر اس کا کانٹینٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ چیپٹر ون ہے چیپٹر ٹو یا چیپٹر تھری ہے بذات خود ٹھیک ہے نا تو یہی آپریشن مور اور لیس یہی آپریشن جو ہے یہ انٹرپٹ کا ہوتا ہے ایک یہ انٹرپٹ کے اندر اس طرح کا آپریشن آپ کو ملے گا اور ایک ان ڈائریکٹ کال ٹھیک ہے ان ڈائریکٹ کال بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اس طرح کا آپریشن کرتی ہے اگر آپ نے جب ہم کال کر رہے تھے تو میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ آپ ذرا سا اس کا جو ڈیٹیل آپ کو دیا ہوا ہے اس کو پڑھ لیجئے گا اگر آپ نے اسے پڑھا ہو تو آپ نے اس میں ضرور دیکھا ہوگا انڈائریکٹ کال ٹھیک ہے جو کہ سے کال اے ایکس اب انڈائریکٹ اس طرح ہے کہ ایڈریس جہاں جانا ہے وہ ایکس رجسٹر میں ٹھیک ہے یہ بھی ایک طرح کی اور اس کے علاوہ اور بھی ٹیبل بیسڈ کالز بھی ہیں اگر آپ نے ان کو دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا بالکل اسی طریقے کی یہ ایک انڈائریکٹ کال ہے بالکل ایسے ہی جیسے میں ٹیبل آف کانٹینٹ فارم کروں اور ٹیبل آف کانٹینٹ کے اندر بنیادی طور پہ میری ایسوسیشن فارم ہوئی ہوئی ہے کہ چیپٹر ون کی ایسوسیشن ہے صفحہ نمبر تین سو سفا نمبر سو سے چیپٹر ٹو کی ایسوسیشن ہے سفا نمبر دو سو بیس سے اور چیپٹر تھری کی ایسوسیشن ہے سفا نمبر تین سو پچاس سے ٹھیک ہے اب اس ایسوسیشن کی وجہ سے جب مجھے نمبر ٹو ملتا ہے تو میں سیدھا سفا نمبر دو سو بیس پہ پہنچ جاتا ہوں اگر یہ ایسوسیشن جو ہے یہ جو چیپٹر کی ٹیبل آف کانٹینٹ میں چیپٹر اور سفا نمبر کی ایسوسیشن جو ہے اگر اس ایسوسیشن کی انٹریز کو میں تبدیل کر دوں ٹھیک ہے نا یعنی چیپٹر نمبر ون وہ جگہ سب سے پہلی انٹری چیپٹر نمبر ون کی ہے دوسری انٹری چیپٹر نمبر ٹو کی تیسری انٹری چیپٹر نمبر تھری کی ٹھیک ہے نا اگر اس کے آگے میں صفحہ نمبر تبدیل کر دوں تو یہ ایسوسیشن یعنی یہ ڈائریکشن جو ہے ہمارے پڑھنے والے کی قاری کی ڈائریکشن تبدیل ہو جائے گی اگر میں تیسرے چیپٹر پہ جانا چاہتا ہوں تو میں پہلے ٹیبل آف کانٹینٹ دیکھتا ہوں اس کا سفا نمبر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نا جو ڈھنگ سے کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹیبل آف کانٹینٹ کھولتے ہیں سفا نمبر دیکھتے ہیں سیدھا اس سفے پہ پہنچ کر کے آپ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ دو جو چیپٹر نمبر ٹو ہے یہاں پہ دو سو بیس سفا نمبر دو سو بیس کے بجائے میں دو سو چالیس کر دوں تو اس کے بعد جو قاری بھی اس کو جو پڑھنے والا بھی اس کو کو یعنی چیپٹر نمبر ٹو پڑھنا چاہے گا وہ ٹیبل آف کانٹینٹ پڑھ کے دیکھے گا کھولے گا اس کو دیکھے گا چیپٹر نمبر ٹو سفا نمبر دو سو چالیس سیدھا سفا نمبر دو سو چالیس پر پہنچ جائے ٹھیک ہے یہ ایک فارم آف انڈائریکشن ہے ایک فارم آف ٹیبل جو ہے وہ کتاب کے شروع میں میں نے بنایا ہوا جس کو ہم ٹیبل آف کانٹینٹس ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل اسی طرح ہمارا ٹیبل جو ہے انٹرپٹ ویکٹرز کا ٹیبل ہوتا ہے یہ جو سفا نمبر یہاں پر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے دو سو چالیس دو سو بیس تین سو پچاس جو کچھ بھی ہے یہاں پہ وہ ہے کیا وہ اصل میں ایک ویکٹر ہے ٹھیک ہے نا جو کہ اپنے پڑھنے والے کو گائڈ کرتا ہے towards the proper position words the relevant position ٹھیک ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس چیپٹر ٹو کو پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے جس جگہ وہ جانا چاہتا ہے اس جگہ پر پہنچانے کا ویکٹر ہے وہ ٹھیک ہے سادہ سادہ سی چیزیں دیکھیں نا ان کے کتنے اچھے معنی ہوتے ہیں اس کو وہ گائیڈ کرتا ہے اس پوائنٹ تک بالکل اسی طرح جو ہمارا I A P X eighty eight ہے اس کے اندر ایک ٹیبل آف کانٹینٹس ہے اس کے ویکٹرز کا ٹھیک ہے جسے ہم اس کا انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کہتے ہیں اس کے چیپٹر ہیں chapter zero chapter one chapter two chapter three chapter four onward up to to chapter fifty five اس اس کے اندر کی کتاب میں دو سو پچپن چیپٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہر چیپٹر کا سفا نمبر جو ہے وہ آپ اس ٹیبل کے اندر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی پروسیسر کو ہم انسٹرکٹ کریں ایک یہ کہ ہم انسٹرکٹ کریں ٹھیک ہے اور انٹرپٹ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس کا موڈ یہ ہے کہ ہم انسٹرکٹ کریں اسے اور دوسرا موڈ یہ ہے کہ وہ خود انسٹرکٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ذرا آگے چل کے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے خود انسٹرکٹ ہو جانا یہ دونوں موڈز ہیں کال میں ایک ہی ہوتا ہے آپریشن کے لحاظ سے انٹ اور کال ایک جیسے ہیں لیکن انووکیشن کے لحاظ سے یعنی کال تو اسی وقت ہوگی جب میں کروں گا انٹ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں کروں تو ہی ہو ٹھیک ہے نا انٹ کے اور بھی طریقے ہیں جن سے کہ وہ خود بخود آ جاتی ہے بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی انسٹرکشن ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں مگر ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہم اسی چیپٹر پہ اپنے آپ کو پاتے ہیں جو کہ ہم نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے تو یہ چیز ہے اب یہ تو ہوگا نا ایک لے مین سمجھ لیجئے یا ایک جنرل ڈسکرپشن آپ سمجھ لیجئے انٹرپریکٹیبل کی اس کی فارمیشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ فارم کس طریقے سے ہوا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس کو فارمیشن اس طریقے سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ کتاب کا ٹیبل آف کانٹینٹ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک خاص جگہ پر ہوتا ہے اگر میں اس کا ٹیبل آف کانٹینٹ میں کتاب کے بیچ میں لگا دوں ٹھیک ہے نا تو آدمی مطلب یہ کہ ظاہر ہے مجھے برا بھلا ہی کہے گا ٹھیک ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے اسٹینڈرڈ طریقہ ہے کہ آپ کھولیں کتاب ٹیبل آف کانٹینٹ آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا یہ چیز یہ فنومنا کیا ہے فنومنا یہ ہے کہ اس کو ایک فزیکل پوزیشن کے اوپر فکس کر دیا گیا ہے تاکہ ہر آدمی جو بھی اس کو دیکھنا چاہے اسے پتا ہو کہ بھائی یہ اس جگہ پر ملے گا اگر لوگ کتاب اس طرح چھاپنا شروع کر دیں کہ میں تو ٹیبل آف کانٹینٹ جناب سفا نمبر دس ہزار پانچ سو پندرہ پہ لگاؤں دوسرے صاحب جو ہے وہ ٹیبل آف کانٹینٹ سفا نمبر پانچ سو پہ لگا ٹھیک ہے نا تیسرے صاحب جو ہے وہ ٹیبل آف کانٹینٹ جو ہے سفا نمبر ایک سو گیارہ پہ لگانا شروع کر دیں تو پڑھنے والا تو پاگل جائے ٹھیک ہے نا کیونکہ کوئی اسٹینڈرڈ کوئی ایک فکس کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جس کے تھرو میں اپنے آپ کو اس ایسوسیشن ٹیبل تک پہنچا سکوں جو کہ مجھے گائیڈ کرے گا کہ وہاں سے آگے کس طریقے سے چلنا ہے ٹھیک ہے نا تو لوگوں نے اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ صاحب پہلے دو صفحے کے اوپر جو ہے نا ٹیبل آف کانٹینٹ چھاپیے تاکہ پہلا صفحہ کھولتے ہی مجھے پتا لگ جائے کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ٹھیک ہے نا بالکل اسی طرح I A P X eighty eight نے اس کو کیا کیا کہ physical memory location zero physical memory location zero ٹھیک ہے نا لاجیکل میموری نہیں کیوں لاجیکل میموری نہیں دی گئی I A P X eighty eight میں کیونکہ لاجیکل میموری تو ویری کرتی ہے ٹھیک ہے کئی لاجیکل میموریز کے کمبنیشن ایک ہی جگہ پر پوائنٹ کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ logical segment offset pair کئی ہو سکتے ہیں جو اسی فزیکل میموری لوکیشن پر پوائنٹ کریں یہاں پر سمپل چیز جو کی گئی ہے وہ یہ کہ کا زیادہ نہیں ذرا اصل میں ایک فیکٹر سادگی کا بھی ہے کیونکہ اگر ہم آگے جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ کچھ تھوڑی سی بات یہ اتنی ویلڈ نہیں رہے گی جتنی ویلڈ اس وقت ہے کیونکہ ہم آئی اے پی سیٹی ایٹ کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا I X three eighty six کے پرسپیکٹو میں یہ چیز تھوڑی تبدیل ہو جائے گی تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیے گا تو انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا کہ فزیکل میموری لوکیشن زیرو سے ایک ایریا ٹھیک ہے نا اور وہ ایریا آپ سمجھتے ہوں گے یا آپ کو اب تک سمجھ جانا چاہیے ون کلو بائٹ کا ایریا ایک کلو بائٹ کا ایریا یہ ریزروڈ ہے ریزرو کر دیا گیا ہے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے لیے فکسڈ پوزیشن پر ون کلو بائٹ کس طریقے سے بنتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر انٹرپٹ کا ویکٹر جو ہے وہ چار بائٹ کا ہوگا دو بائٹ کا سیگمنٹ دو بائٹ کا آف سیٹ ٹھیک ہے اور دو سو چھپن ٹوٹل انٹرپٹ پاسبل ہیں تو دو سو چھپن کو چار سے ضرب دیں ون کلو بائٹ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ٹھیک ہے نا اب اس انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں چیزیں کس طرح ایسوسیشن سفا نمبر کس طرح پڑا ہوا ہے سفا نمبر اس طرح پڑا ہوا ہے کہ پہلی دو بائٹ ٹھیک ہے نا اگر آپ شروع سے شروع ہو جائیے ایڈریس زیرو پر ایڈریس زیرو پہ پہلی دو بائٹس جو ہیں یہ انٹرپٹ زیرو کا آف سیٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسری دو بائٹ جو ہے وہ انٹرپٹ زیرو کا سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی لوکیشن کے حساب سے بائٹ لوکیشن کے حساب سے زیرو زیرو زیرو ون یہ دو لوکیشن جو ہیں یہ ہولڈ کریں گی انٹرپٹ زیرو کا آف سیٹ اس کی انٹرپٹ سروس روٹین کا اس اس کے چیپٹر کا ٹھیک ہے نا جو کہ بنیادی طور پہ اس سے ایسوسیٹڈ ہے یہ ایسوسیشن ہے ایک انٹرپٹ کی اس کی سروس روٹین سے ٹھیک ہے نا مطلب وہ نمبر جو لگے ہوئے ہیں ہر نمبر کسی خاص چیز کو بتا رہا ہے تو جب وہ کسی خاص چیز کو بتا رہا ہے تو اس کے لیے اس کا آپریشن کرنے کے لیے بھی تو کوئی خاص سیکوینس آف اسٹیپس درکار ہیں میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ان سیکوینس آف اسٹیپس کو ہم اس انٹرپٹ کا آئی ایس آر کہتے ہیں انٹرپٹ سروس روٹین کہتے ہیں اب یہ آئی ایس آر جو ہے اس کی فارمیشن یعنی اس اس اس اس کا کا ایڈریس کی کی routing association interrupt vector table میں اس طریقے سے کی گئی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ایڈریس زیرو اور ایڈریس ون یہ دو ایڈریس جو ہیں یعنی ورڈ ایڈریس ہو گیا نا اب یہ پورا دو بائٹ مل کے ایک ورڈ بن گیا تو ورڈ زیرو جو ہوگا اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ورڈ ورڈ زیرو زیرو وہ وہ سکسٹین جو ایڈریس پر ہے ٹھیک ہے اس میں انٹرپٹ زیرو کا آف سیٹ ایڈریس ہوگا اور اس سے آگے دو بائٹس زیرو ون تو یہ ہو گئے اور ٹو اور تھری اگلی دو جو دو بائٹس ہیں وہ انٹرپٹ زیرو کی I S R interrupt service routine کا سیگمنٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگلی پھر اس سے اگلی چار اور پانچ ٹھیک ہے نا یہ میموری لوکیشن انٹرپٹ ون کے سیٹ کو کنٹین کریں گی اور چھ اور سات یہ جو ہے وہ انٹرپٹ ون کا سیگمنٹ جو ہے وہ کنٹین کریں گے اور اسی حساب سے ہم چلتے جائیں گے اسی حساب سے یہ ٹیبل بنتا جائے گا اسی حساب سے یہ ایسوسیشن جو ہے یہ چلتی جائیں گی ٹھیک ہے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس ایک ایک ریئل انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل جو کہ کرنٹ ایک جیسے ہم نے اپنے کمپیوٹر میں دیکھا کہ اچھا جی یہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ہے وہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل آپ کو میں تھوڑا سا دکھاؤں اور اس کی جو انٹرپرٹیشن ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں بس تھوڑی دیر کے لیے آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے ممکن ہے کہ ذرا زیادہ اچھی طریقے سے یہ ایسوسیشن آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے یہ جو سلائڈ اب آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں پہلے آپ دیکھیں جو سلائڈ کا سب سے نچلا حصہ ہے ٹھیک ہے نا یہ اسی طرح کا ویژن ہے میموری کا جس طرح کے آپ ڈبگر کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں حقیقت یہ ہم نے ڈبگر ہی سے کٹ کر کے ادھر پیسٹ کیا ہوا ٹھیک ہے نا اور اس وقت جس میموری لوکیشن کو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اس میموری ونڈو میں ٹھیک ہے وہ ہے زیرو کولن زیرو اب زیرو کولن زیرو جو ہے وہ ظاہر ہے فزیکل میموری لوکیشن زیرو ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر جو بائٹس پڑی ہوئی ہے نا یہ بائٹس جیسے کہ تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہاں پڑی ہوئی ہے ہے ہے وہ six eight one zero zero zero A seven ٹھیک نا یہ پہلی چار بائٹس ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو پہلی چار بائٹس ہیں ان کی انٹرپریٹیشن آپ کو اوپر نظر آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں یہ ویکٹر زیرو ہے ٹھیک ہے نا ویکٹر زیرو سے مراد یہ ہے کہ یہ انٹ زیرو کا ویکٹر ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کنٹین کیا کرے گا کہاں سے کہاں تک ہے یہ اس کی رینج زیرو سے لے کے تھری تک زیرو سے لے کے تھری تک memory location zero one two اور تھری چار بائٹ ٹھیک ہے نا یہ اس نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں اس کو اگر ہم انٹرپریٹ کرنے لگیں گے تو اس کے فوراً آگے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی آف سیٹ ویلو ہے آف سیٹ ویلو میں جب اس ویلو کو ہم ایز اے ورڈ پڑھیں گے تو ایز اے ورڈ یہ کیا ہوگا فارمیشن وہی ہے اصول وہی ہے more significant byte on higher address ٹھیک ہے higher byte on higher address تو اگر higher byte on higher address والی فارمیشن ہم فالو کریں گے تو یہ ویلو اصل جو ہے وہ ہے ون زیرو سکس ایٹ ٹھیک ہے نا آف سیٹ کی اور اس کے بعد جو سیگمنٹ کی ویلو ہے وہ زیرو زیرو اے سیون ٹھیک ہے نا یہ zero zero A seven one zero six eight یہ اس کے سیگمنٹ آف سیٹ کی ویلیو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ انٹرپٹ سروس روٹین جو کہ بنیادی طور پر انٹ زیرو کو سروس کرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر address of I S R جیسے اس کے اگلے اس میں میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے جو ایڈریس بنے گا وہ بنے گا zero zero A seven colon one zero six eight ٹھیک ہے نا یہ ایڈریس اس کا بنے گا اس کو اگر آپ چاہیں تو فزیکل میموری ایڈریس میں آپ کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ فزیکل میموری جو ہے وہ یہ اصل میں پہلی انسٹرکشن ہے اس انٹرپٹ سروس روٹین کی یہ پہلی اس پہلی انسٹرکشن کا ایڈریس ہے اس انٹرپٹ سروس روٹین کی جو ذمہ دار ہے انٹرپٹ زیرو کو سروس کرنے کی دوسری اس کے نیچے آپ کو دوسرا ویکٹر نظر آئے گا انٹ زیرو ون ٹھیک ہے یہ ویکٹر جو ہے یہ میموری لوکیشن لے گا 0004 سے لے کے 0007 تک چار بائٹس 4, 5, 6 اور 7 ٹھیک ہے یہاں پر جو کانٹینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کانٹینٹ پڑا ہوا ہے 8B01 7000 ٹھیک ہے نا یہ کانٹینٹس یہاں پر بائٹ میں آپ کو نیچلے والی ڈیٹا ونڈو میں نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا یہ جو کانٹینٹس ہیں جب ہم ان کو ورڈ فارم میں ریپرزینٹ کریں گے تو یہ ہوگا zero one eight B zero zero seven zero ٹھیک ہے zero one eight B routine کا آف سیٹ ہے زیرو زیرو سیون زیرو جو ہے وہ روٹین کا سیگمنٹ ہے اور اگر اس کو ہم سیگمنٹ آف سیٹ پیئر کے طور پر ڈسپلے کرنا چاہیں تو وہ ہوگا zero zero seven zero colon zero one eight B ٹھیک ہے نا یہ ویلیو ہوگی زیرو ون کی جو روٹین ہے اس کی پہلی انسٹرکشن کا یہ سیگمنٹ آف سیٹ پیئر بنتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے سو آن اینڈ سو فورتھ ٹھیک ہے آپ یہ انٹرپریکٹر ٹیبل جو ہے وہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور جا کر کے انٹ ایف ایف پر یہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آخری انٹرپٹ ہے جو کہ اس میں ڈیفائن ہوگی اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ویکٹر ڈیفائن ہو ٹھیک ہے ہیومن سسٹم میں کچھ ویکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو استعمال ہی نہیں کوئی کر رہا ٹھیک ہے نا تو ان کو ڈیفائن کرنا ضروری نہیں ہوتا بعض ویکٹرز ایسے ہیں جو ایز میموری لوکیشن ہی استعمال کر لیتا ہے سسٹم تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ویکٹر جو یہاں پر آپ کو ملے وہ کوئی میننگ فل ہی ہو کوئی انسٹرکشن ہی بتا رہا ہو لیکن سسٹم کی جو ڈاکومینٹیشن ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ اس میں سے کون سی انٹرپٹ جو ہیں وہ میننگ فل ہیں کون سی انٹرپٹ جو ہیں وہ میننگ فل نہیں ہیں کون سی انٹرپٹ جو بعض اوقات ویکٹر جو ہیں وہ ڈیٹا ہی کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں اس کا ڈیٹا فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو یہ ذرا آگے ایڈوانس بات ہے اگر آپ کو شوق ہوگا آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں تو یہ بنیادی طور پر ایک طرح سے انٹرپریٹیشن ہے ٹیبل کی یہ جو ابھی آپ نے چیز دیکھی ٹھیک ہے نا یہ ہے آئی وی ٹی ہمارا اور ریئل آئی وی ٹی ہے اس میں اگر میں کوئی چینج چھیڑ چھاڑ کروں نا فوراً سسٹم بولنا شروع کر دے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی اگر کسی ایسی جگہ پہ میں چھیڑ دوں اسے جو کہ سسٹم کے امپورٹنٹ ویکٹر ہے تو سسٹم فورن اپنے ریسپانس سے بتا دے گا کہ جناب آپ نے کوئی گڑبڑ کر دیے وہ ہم کریں گے ذرا دیکھیں گے ٹھیک ہے نا ذرا اچھی طریقے سے اس پہ قابو کر کے سسٹم کو ذرا ہم اپنے ہاتھ میں لا کر کے اس یہ جو گھوڑا ہے نا اس کے اوپر ہم نے سواری کسنی ہے زین لگانی ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا کیا چینجز آ سکتی ہیں اس کے اندر بہت پاور ہے اس اس پرٹیکولر چیز میں کیونکہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ اسی کے تھرو چل رہا ہے اگر اس کے بیچ میں کہیں ہم اپنا وہ ڈال دینا ہک ٹھیک ہے تو ہم سسٹم کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں وہ ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اس کا اس کی گردن پکڑتے ہیں ہم ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ آپ کو مزہ آئے گا اس چیز کا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یعنی جو فلائٹ ہوتی ہے پروسیسر کی انٹرپٹ سے انٹرپٹ سروس روٹین تک یہ فلائٹ کس طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ذرا یہ بھی دیکھیں کہ وہاں چلے گئے تو اب ساری زندگی وہاں رہنا تو نہیں ہے نا واپس بھی آنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ٹیمپرری بریکج ہوتا ہے ہمیشہ بالکل ایسے ہی جیسے کال ٹیمپرری بریکج ہوتا ہے یہ ٹیمپرری بریکج ہوتا ہے بعض دفعہ پروگرامڈ اور بعض دفعہ ان پروگرامڈ ٹھیک ہے نا ٹیمپرری بریکج ہے تو واپس کس طریقے سے آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا واپس آنے کا بڑا سمپل طریقہ ہے کوئی بہت زیادہ اس میں ہاتھی گھوڑے نہیں لگانے پڑتے ٹھیک ہے ایک انسٹرکشن ہے آئی ریٹ ٹھیک ہے وہ آپ جب اپنی آئی ایس آر جو انٹرپٹ سروس روٹین آپ لکھیں تو ایک بڑی نشانی انٹرپٹ سروس روٹین کی یہ ہوتی ہے جب ہم کبھی کوڈ کو ڈسمبل کر رہے ہوں نا اور ویسے دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے اویلیبل صرف کوڈ دیکھ رہے ہیں تو یہ انسٹرکشن جہاں ہم نظر آ جاتی ہے نا آئی ریٹ پتا لگ جاتا ہے کہ یہ انٹرپٹ کی سروس روٹین ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ کیوں یہاں پر آئی ریٹ کی انسٹرکشن جو ہے وہ ہر وہ انوکیشن ہر وہ کال جو کہ انٹرپٹ کے نتیجے میں انیشیٹ ہوئی ہو وہ آئی ریٹ سے اینڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور آئی ریٹ کا جو فنکشن ہے وہ وہ سمپل فنکشن ہے کہ وہ پاپ کرتا ہے اسٹیک ٹاپ آف اسٹیک سے پاپ کرتا ہے آپ دیکھیں اسٹیک کتنا اہم ہے اس وجہ سے ہم نے اسٹیک کے اوپر کافی جو ہے کنسنٹریٹ کیا تھا ٹاپ آف اسٹیک سے پاپ کرتا ہے جو ورڈ پڑا ہوا ہے ٹاپ آف اسٹیک پر وہ ورڈ اٹھا کے آئی پی میں ڈالے گا اس کے بعد پاپ کرنے کے نتیجے میں ایس پی آپ کو پتہ ہی ہے میں یہ اس وقت میں یہ اعتماد رکھتا ہوں کہ جب میں پاپ کا لفظ کہوں گا تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آٹومیٹکلی ٹاپ آف اسٹیک سے اٹھائے گا اور ٹاپ آف اسٹیک کو نیچے لے جائے گا یہ آپریشن تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو ذہن میں ہوگا ہی اگر نہیں ہے تو بہت خطرے کی بات ہے ٹھیک ہے اس کو جا کے دوبارہ پڑھ لیں اس کے بعد جو ورڈ ہے اس کو پاپ کرے گا اور اس ورڈ کو وہ سی ایس میں ڈالے گا اس کے بعد جو ورڈ ہے اس کو پاپ کرے گا فرق ریٹ اور آئی ریٹ میں اتنا ہے کہ ریٹ ریٹ فار جو ہے دو ورڈ پاپ کرتی ہے ٹھیک ہے ریٹ نیئر ایک ورڈ پاپ کرتی ہے ریٹ فار دو ورڈ پاپ کرتی ہے آئی ریٹ تین ورڈ پاپ کرتی ہے ٹھیک ہے پہلا ورڈ آئی پی میں دوسرا ورڈ سی ایس میں تیسرا ورڈ فلگ میں ٹھیک ہے اور کوئی فرق نہیں آٹومیٹیکلی اس کے نتیجے میں اگلی انسٹرکشن وہاں پر ایگزیکٹ ہوتی ہے جہاں پر کہ انٹرپٹ آئی تھی ٹھیک ہے نا اس کے بعد والی یہ چیز جو ہے یہ جانے کا میکینزم فلائٹ کا میکینزم بھی آپ کو پتا لگ گیا واپس آنے کا میکینزم بھی آپ کو پتا لگ گیا ٹھیک ہے نا اب تھوڑا سا جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ہنٹ آپ کو دیا تھا کہ کچھ ایسی انٹرپٹس ہیں ٹھیک ہے نا جو کہ مینوفیکچرر نے ٹائی کی ہوئی ہیں خود پروسیسر کے آپریشن کے ساتھ ٹھیک ہے نا وہ بنیادی طور پر I P X eighty eight میں پانچ ہیں ٹھیک ہے پانچ انٹرپٹس ایسی ہیں جن کے فنکشنز اسپیسیفک انٹل نے ڈیفائن کر دیے ہیں اس کا یہ مطلب میں نہیں لیتا کہ یہ میں استعمال نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ انٹل نے ایسوسیٹ کچھ فنکشنز کہ یہ اگر ہوگا تو یہ والی انٹرپٹ جنریٹ ہوگی خود بخود ٹھیک ہے یہ اگر ہوگا تو یہ والی انٹرپٹ جنریٹ ہوگی ٹھیک ہے وہ پانچ انٹرپٹ انٹل نے ڈیفائن کیے اگر میں چاہوں تو ان کو استعمال کر سکتا ہوں وہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلی جو انٹ زیرو جسے آپ بار بار بار بار سن رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ڈویژن بائی زیرو کی انٹرپٹ ہے اگر کسی جگہ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈیو کی انسٹرکشن آپ کو بتا رہے تھے تو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اگر کسی وقت آپ ایسی ڈویژن کر جائیں کہ جس ڈویژن کے نتیجے میں جو کوشنٹ ہے آپ کا وہ ڈیسٹینیشن رجسٹر میں فٹ نہ ہوتا ٹھیک ہے نا جیسے آپ نے ڈیو بی ایل کیا اب جب ڈو بی ایل کیا ہے یہ بائٹ ڈویژن ہو رہی ہے اے ایکس کو بی ایل سے تقسیم کر کے کوشنٹ کو اے ایل میں اور جو ریمائنڈر ہے اس کو اے ایچ میں اسے ڈالنا ہے اب اس ڈویژن کے نتیجے میں اگر آپ کا کوشنٹ جو ہے وہ وہ آتا ہے جو کہ ایٹ بٹ کے اندر نہیں سما سکتا نہیں فٹ ہو سکتا تو یہ ڈیوائڈ اوور فلو کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے نا ڈیوائڈ اوور فلو کی ہے یہ برتن چھوٹا ہے اور جواب جو چیز آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ بڑا ہے تو اب یہاں پر ساری چیزیں انڈیفائنڈ ہو جاتی ہیں اور سسٹم آٹومیٹکلی یہ وہ انٹرپٹ ہے دیکھیں یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے نا تو انٹ زیرو لکھا ہوا نہیں نہیں نظر آئے گا یہ کوئی ایسی کال نہیں ہے جو ہم نے کی لیکن ہم نے ایک ایسا آپریشن کر دیا جس آپریشن کے نتیجے میں خود بخود انٹ زیرو کی انوکیشن ہوگی پروسیسر کا ہارڈ ویئر اس کو انووک کر دے گا کہ یہ انٹ زیرو کی کنڈیشن ہے ڈیوائڈ اوور فلو کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے یہ انٹ زیرو ہے انٹ ون جو ہے یہ ایک بڑی مزے دار انٹرپٹ ہے انٹ ون اسے ہم کہتے ہیں ٹریپ ٹھیک ہے ٹریپ انٹرپٹ ٹھیک ہے ٹریپ جو ہے یہ سنگل اسٹیپنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے جب ہم یاد ہے آپ کو کہ ہم نے کہا تھا کہ آئی ایف اور ٹی ایف کو زیرو کر دیتا ہے جب وہ اسے اسٹیک پر پوش کرتا ہے یہ ٹی ایف کیا ہے اسے کہتے ہیں ٹریپ فلگ ٹریپ فلگ ایک ایسا فلگ ہے کہ جس کو اگر ہم سیٹ کر دیں نا اول تو خیر یہ آگے ذرا دیکھیں گے کہ یہ سیٹ کیسے ہوتا ہے ذرا ٹرکی ہے اس کو سیٹ کرنا آرام سے نہیں سیٹ ہوتا ٹھیک ہے نا یہ پھڑکتا ہے کافی اس کو پکڑ کے قابو کر کے پھر اسے سیٹ کرنا پڑتا ہے اگر ہم ٹریف فلیگ کو سیٹ کر دیں نا تو ہر انسٹرکشن کی ہر ایک انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن کے بعد ہر انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن کے بعد ایک انٹ ٹائپ ون خود بخود پروسیسر جنریٹ کرے ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہے آپ نے غور کیا ہے کہ جب ہم اسے ڈبگر میں کھولتے ہیں ایف ون پریس کرتے ہیں ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی رجسٹر کی ویلوز آپ کو نظر آئیں ٹھیک ہے نا ہم لوگ عیاشی کر رہے ہیں تقریباً اس کے اوپر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اس کو کر کیسے رہا ہے اصل میں وہاں پر وہ اس نے ٹریپ فلیگ کو سیٹ کر دیا ٹھیک ہے ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے ٹریپ ہو جاتا ہے اس آئی ایس آر میں جاتا ہے اس وقت کی تمام جو رجسٹر کی ویلوز ہوتی ہیں انہیں اٹھاتا ہے انہیں وہ ڈسپلے کرتا ہے پراپر طریقے سے ٹھیک ہے اور جب دوسرا ہم ایف ون پریس کرتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے ایک انسٹرکشن اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے پھر واپس ہر انسٹرکشن کے بعد ایک ٹریپ انٹرپٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی ممکن ہے کہ آگے شاید اس کا ایک استعمال ہم آپ کو دیں شاید ایک چیز ہم آپ کو دیں بنانے کے لیے اور وہ شاید ٹھیک ہے وہ یہ کہ آپ ڈب اگر اپنا چھوٹا سا ایک خود بنا سکیں ٹھیک ہے نا لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم اس حد تک پروفیشنسی کی اس حد تک جا سکیں گے یا نہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کو دوں گا یا نہیں دوں گا ٹھیک ہے نا امید تو یہی ہے کہ آپ کر لیں گے تو یہ ٹائپ ون ہے ٹائپ ون کا مزہ آپ کو جب ہی ملے گا جب آپ اسے خود کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ کتنی کتنا کنٹرول وہ آپ کو دیتا ہے انسٹرکشن بائی انسٹرکشن کرتا جائے گا ہر انسٹرکشن پہ آپ کے پاس واپس آئے گا ایک طرح سے ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے واپس آ کے آپ کے پاس بتاتا ہے کہ سر وہ ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر دی ٹھیک ہے جناب یہ اس وقت رجسٹر ایکس کی ویلیو ہے یہ بی ایکس کی ویلیو ہے یہ سی ایکس کی اگے چلیے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو آگے ٹھیک ہے تو پھر جا کے ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے آگے آ کے کہتا ہے سر ایک اور کر دی یہ ایکس کی ویلیو یہ بی ایکس کی یہ سی ایکس کی یہ ڈی ایکس کی ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ سنگل اسٹیپنگ کرنے کی کیپیبلٹی جو ہے رائٹ ہارڈ ویئر کے اندر بلڈ کر دیتا ہے اس طرح کی جو ہے نا I A P X eighty eight سے پہلے میں نہیں پائی جاتی تھی یہ پہلا پروسیسر ہے جو اس طرح کی کیپیبلٹی دیتا ہے یعنی پہلے سے مراد یہ کہ یہ پہلا ہے آخری نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تو بات ہو گئی انٹ ون کی انٹ ٹو جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ N N M M I I ہے نان ماسکیبل انٹرپٹ ٹھیک ہے نا اس کا ایک خاص فنکشن ہے آ, اصل میں ذرا تھوڑا مجھے ہارڈ ویئر کی طرف ذرا تھوڑا جانا پڑے گا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک شارٹ ایکسپلینیشن دوں گا سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے نہیں سمجھ میں آئے بھول جائیے گا آگے ہم اسے دوبارہ ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے جو میں نے بتایا تھا کہ اصل انٹرپٹ کیا ہوتی ہے اصل انٹرپٹ تو بیرونی دنیا سے آتی ہے ٹھیک ہے پروسیسر کے باہر سے انٹ زیرو آپ نے دیکھا پروسیسر کے اندر سے آئی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ ڈویژن بائی زیرو کا عمل پروسیسر کے اندر ہوا تھا وہیں سے آ گئی انٹ ون ایک ایسی انٹرپٹ ہے جو کہ ہم خود اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ایکشن کرو لیکن اصل انٹرپٹ جسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ انپرڈکٹیبل ہے اور وہ اے سنکرونس ہے وہ تو بیرونی دنیا سے آتی ہے ٹھیک ہے تو باہر کی دنیا سے اس ایونٹ کو پروسیسر تک پہنچانے کے لیے سگنل پنز ہوں گی ظاہر ہے جس طرح ڈیٹا ہے جس طرح ایڈریس ہے میں نے آپ کو کہا تھا کنٹرول بس ہوتی ہے تو انٹ کی پن جو ہے نا یہ کنٹرول بس کا ایک پارٹ بنتی ہے تو ایک پن ہوتی ہے جس کو اگر میں خاص سگنل دیں گے تو پروسیسر خود بخود اندر انٹرپٹ ہو جائے گا ایک سافٹ ویئر وہ ایگزیکٹ کر رہا ہے وہاں پہ انٹرپشن آ جائے گی اور کوئی اور پورشن وہ ایگزیکٹ کرے گا پھر واپس آ کے اپنا کام کرے گا ایک پن جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹ کی پن انٹ ٹھیک ہے نا آئی این ٹی یہ انٹرپٹ پن ہے اور ایک پن اس میں ہوتی ہے N M I non maskable یہ جو انٹ کی پن ہے نا یہ پن میں کسی وقت میں یہ بھی کہہ مثال کے طور پہ جیسے ابھی دیکھو میں ایک لیکچر دے رہا ہوں تو میں کسی ایک جگہ پر ہوں جہاں کے بڑا اچھا انتظام ہے ٹھیک ہے اور دروازے وغیرہ بند کیے ہوئے ہیں لوگوں نے کوئی انٹرپشن نہیں ہے اب اگر اس وقت جو ہے ایک صاحب آئیں اور آ کر کے جو ہے دوڑتے دوڑتے آئیں اور دھڑام سے دروازہ کھول دیں ٹھیک ہے نا تو انٹرپشن ہو جائے گی میں بھی انٹرپٹ ہو جاؤں گا ٹھیک ہے نا میں رک جاؤں گا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رک جائیں گی لوگ جو ہے وہ چلانا شروع کر دیں گے کہ کیا ہے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہوا بنیادی طور پہ یہ ہے ہے کہ ایک انٹرپشن ہوئی اور اب ہم سب لوگ اس انٹرپشن کو سروس کرنے لگے ٹھیک ہے نا ان سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک سارٹ آف انٹرپشن ہے بالکل ایسی ہی انٹرپشن پروسیسر کو ہوتی ہے جب انٹ کی پن جو ہے اس کو ہم حرکت دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری کنڈیشن کیا ہے دوسری کنڈیشن یہ کہ فرض کرو کہ اگر ہم یہ بات شیور کرنا چاہیں کہ کسی قسم کی کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی وہ یہ کہ جتنے دروازے ہیں یہ سیل کر دیں بالکل بند کر دیں لاک کر دیں وہ باہر چاہے جتنے مرضی ٹکرے مارے دروازہ نہیں کھلے ٹھیک ہے نا اگر یہ دروازہ نہیں کھلے گا تو جو کام میں کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی اور میں یہ کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے نا اور کرنے کے بعد جب میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں گا یہاں پر تو میں کہوں گا ہاں جی چلیے اب دروازے کھول دیجیے اگر کوئی صاحب باہر ہیں وہ اندر آ جائیں کوئی صاحب اندر سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ باہر چلے جائیں ٹھیک ہے نا یہ جو دروازہ کھولنے کا عمل ہے یہاں پر اب میں نے کیا کیا ہے میں نے الاؤ کیا ہے کہ اب آپ انٹرپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس سے پہلے جب میں یہ لیکچر دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں کوئی صاحب جو جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں جو باقی تمام لوگ جو ہیں وہ بالکل کسی قسم کی کوئی انٹرپشن جو ہے وہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ وہ ہے جہاں پر انٹرپٹ الاؤڈ ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور جب میں دروازے کھول دوں گا تو وہ پوائنٹ وہ ہوگا جہاں پر انٹرپشن جو ہے وہ الاؤڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو انٹرپٹ کی پن جو ہے ایسی پن ہوتی ہے جس کو کہ میں پروگرامر جو ہے وہ اپنی مرضی سے الاؤ کرتا ہے یا ڈس الاؤ کرتا ہے کہ اگر فرض کرو کہ میں کوئی بہت اہم کام کر رہا ہوں اور اس وقت میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا سافٹ ویئر جو ہے وہ درمیان میں کہیں ٹوٹے تو میں اس وقت انٹرپٹ کی پن کو ڈسیبل کر دوں گا ٹھیک ہے تاکہ مجھے انٹرپشن نہ ہو جب میں نے وہ کام کر لیا مکمل پھر میں اسے انیبل کر دوں گا تاکہ اب اگر کسی کو باہر کوئی تکلیف ہے تو وہ مجھے بتا دے کہ ہاں جی یہ مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ میکینزم تو جنرل سا ہے آپ روز دیکھتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنے کلاس رومز میں دیکھتے ہو ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے بالکل ایسی ہی چیز پروسیسر میں بھی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ کنڈیشن ہو گئی جہاں پر کہ ایک انٹرپٹ کو میں الاؤ یا ڈس الاؤ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا دوسری کنڈیشن ایک اور ہے فرض کیجئے کہ یہاں ہم سب لوگ جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور باہر آگ لگ جاتی ٹھیک ہے تو اب جو باہر آدمی کھڑا ہوا ہے وہ اس چیز کے انتظار میں نہیں ہوگا کہ میں اپنا لیکچر مکمل کروں تب وہ آ کر کے جو ہے وہ دروازہ میں اجازت دوں اور وہ آ کے دروازہ کھولے اور ہمیں یہاں سے نکال کے لے جائے تو فائر بریگیڈ والے آئیں گے دروازہ توڑیں گے ٹھیک ہے اور سیدھے اندر گھس جائیں گے کہ صاحب نکلیے یہاں سے باہر فوراً ایسے ہی ہوگا نا جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے یہ وہ انٹرپشن جو فائر بریگیڈ نے انٹرپشن کی ہے اس میں یہ وہ انٹرپشن ہے جس کو میں چاہے جیسے مرضی دروازوں میں تالے لگے ہوں جو مرضی لگا ہو ٹھیک ہے یہ انٹرپشن ہو جائے گی اس انٹرپشن کو میں ماسک نہیں کر سکتا اس کو میں روک نہیں سکتا یہ ہے ہے نان ماسکیبل انٹرپٹ ٹھیک نا یہ یہ N N M M I I اس کو ہم کہتے ہیں نارملی سسٹمز اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو ایسی کنڈیشن ہو اب مثال کے طور پہ مطلب فرض کیجئے نا آپ دیکھتے ہو بوائلر ہوتے ہیں نا بوائلر بوائلر میں ایک چیز ہوتی ہے سیفٹی ویلو لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیمپریچر پریشر بڑھ رہا ہے تو وہ ایک جگہ پہ آ کے سیفٹی ویلو کھل جاتا ہے اب فرض کیجئے کہ وہ ٹیمپریچر بڑھا سیفٹی ویلو نہیں کھلا تو اس پوائنٹ پر جو پروسیسر کے اسے کنٹرول کر رہا ہے نا اس کو یہ والی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اپنی مرضی سے جب آپ انٹرپٹ ہونا چاہیں تب آپ انٹرپٹ ہو نہیں اسے تو دروازے توڑے جائیں گے اس وقت اس کے اور کیا کیا جائے گا اس کو نان ماسکیبل انٹرپٹ پہ انٹرپٹ دی جائے گی کہ بھائی صاحب خطرناک صورتحال ہے کیونکہ آپ جب تک فارغ ہو کے اپنا دروازہ کھولیں گے اور میں اپنی بات کروں گا اس وقت تک بوائلر پھٹ چکا ہوگا ٹھیک ہے اب انٹرپشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو ہر پروسیسر جنرلی جتنے پروسیسر کے میں جانتا ہوں ٹھیک ہے وہ اس طرح کا ایک میکینزم پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھائی ایک تو ہے شریفانہ انٹرپشن ٹھیک ہے کہ آپ بتا دیجئے اطلاع کر دیجئے پروسیسر اگر فارغ ہے دیکھ لے گا نہیں فارغ تو جیسے ہی فارغ ہوگا دیکھ لے گا ٹھیک ہے جلدی کیا ہے اور ایک ہے جب آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے نا کہ اب آپ فارغ ہیں یا نہیں فارغ ہیں باقی سارے کام چھوڑ دیں اس وقت اس وقت جان پہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اس کو آ کر کے دیکھیں وہ ہے non maskable interrupt non maskable mask نہیں ہو سکتی دروازے توڑنے والی بات سمجھ گئے نا جیسے اس اسٹوڈیو کے دروازے توڑیں گے اگر باہر آگ لگے ٹھیک ہے دروازے توڑ کر کے نکالیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے تالا لگا ہوا ہے تو چابی لے کر کے دروازے توڑ دیں گے یہ نان ماسکیبل انٹرپٹ ہے اور دوسری جو صاحب آنا چاہتے ہیں اندر باہر جانا چاہتے ہیں ایک روٹین جاب ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ماسکیبل انٹرپٹ ہے جس کو اس وقت ہم نے ماسک کیا ہوا ہے کوئی آدمی باہر سے اندر نہیں آ سکتا اندر سے باہر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا تو وہ جو نان ماسکیبل انٹرپٹ ہے وہ بھی ایک ویکٹرڈ انٹرپٹ ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹ ٹو جو ہے وہ بنیادی طور پہ نان ماسکیبل انٹرپٹ کی نان ماسکیبل انٹرپٹ کا ویکٹر ہے اس کے بعد ایک بڑی خاص انٹرپٹ آتی ہے ٹھیک ہے وہ ہے انٹرپٹ ڈیبگ انٹرپٹ اور نارمل انٹرپٹ کے اندر صرف ایک چیز کا فرق ہے وہ انٹ تھری ہے ٹھیک ہے نا تھری ڈیبگ انٹرپٹ ہے ایک چیز کا فرق ہے وہ یہ کہ نارمل انٹرپٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا آپ کوڈ دو بائٹ پہ دو بائٹ میں آتا ہے ایک تو سی ڈی اس کا آپ کوڈ ہے اور دوسرے آگے این آتا ہے جو اس کا نمبر ہے جو ڈی بگ انٹرپٹ ہے نا وہ ایک بائٹ کی ہے ٹھیک ہے وہ سی سی اس کا آپ کوڈ ہے ایک بائٹ کی انٹرپٹ ہے اور ایک بائٹ کی انٹرپٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ پروسیسر کی کسی بھی انسٹرکشن کو ریپلیس کر سکتی آپ نے اگر آپ نے تھوڑی بہت پروگرامنگ کی ہے تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی وہ بریک پوائنٹس آپ اپنے پروگرام میں بریک پوائنٹس لگا دیتے ہیں کہ جب وہ اس جگہ پر آئے تو رک جائے یہ بریک پوائنٹ جو ہے یہ کیسے لگتا ہے یہ بریک پوائنٹ جو ہے یہ ڈبگ انٹرپٹ سے لگتا ہے وہاں پر جو انسٹرکشن ہوتی ہے ٹیمپریریلی پروسیسر اسے اٹھا کے وہاں پہ یہ ڈبگ کا جو اپ کوڈ ہے ڈبگ انٹرپٹ کا اپ کوڈ ڈال دیتا ہے جیسے ہی ایگزیکیوشن میں آپ ڈبگ انٹرپٹ پر پہنچتے ہیں انٹ تھری جنریٹ ہوتی ہے اس کو ڈبگر نے ٹریپ کیا ہوا ہے وہاں آتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ اسٹیپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا انٹ ون کے اندر ہوتا ہے جو ٹریپ کے اندر ٹھیک ہے بالکل وہی آپریشن یہاں ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر کے ذریعے ہوتا ہے ہر انسٹرکشن کے لیے یہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہوتا ہے جب ہم اس کی اپ کوڈ کو ریپلیس کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تھوڑی سی آپ پڑھ لیجئے گا تھوڑی اگر آگے کسی وقت موقع ملا تو اس کو استعمال کر کے بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ڈیبگنگ آپ انیبل کر دیتے ہیں وہاں پہ جہاں بریک پوائنٹ لگائیں گے وہاں پہ جب جائے گا تو وہ بریک ہو کر کے کنٹرول آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ آگے اس کا جو بھی کرنا چاہیں ٹھیک ہے ویریبل کی ویلیوز دکھانا چاہیں رجسٹر کی ویلیوز دکھانا چاہیں آپ دکھا سکتے ہیں اس جگہ پر اس کے بعد پانچویں انٹرپٹ جو ہماری آتی ہے یہ چوتھی ہوئی انٹ تھری زیرو سے ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں پانچویں انٹرپٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ انٹرپٹ ہے اوور فلو کی اوور فلو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کہ کسی آپریشن کی وجہ سے سائن بٹ جو ہماری موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے وہ تبدیل ہو جائے اور اس کا تبدیل ہونا ایکسپیکٹڈ نہ ہو ٹھیک ہے نا اس صورت میں یہ انٹرپٹ اچھا اگر تو میں اس انٹرپٹ کو آٹو کر دوں نا کہ بھائی خود بخود آ جاؤ اس وقت تو پھر تو میں یہی کرتا رہوں گا کیونکہ اگر پانچ سو انسٹرکشن ایسی ہیں کہ جہاں پہ سائن بٹ چینج ہو رہی ہے تو ان میں سے چار سو ننانوے ایسی ہوں گی جہاں کے سائن بٹ کا چینج ہونا میرے لیے اہم نہیں ہے مثال کے طور پہ میں سمپل شفٹنگ کر رہا ہوں اور میرا مقصد ہی شفٹ کرنا ہے اس شفٹ کے نتیجے میں سائن بٹ چینج ہوئے تو ہو جائے ٹھیک ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرا مقصد ہی اس کو یہ یہ یہ کرنا تھا تو اگر انٹرپٹ خود بخود آنے لگے گی تو میں تو میرا تو کام تمام ٹھیک ہے نا میں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکوں گا تو اس کے ساتھ جو انٹ فور ہے نا اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے ایک انسٹرکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں int O O I N T interrupt on overflow تو جہاں مجھے اوور فلو کنڈیشن چیک کرنی ہو تو وہ آپریشن کرنے کے بعد میں انٹ او کی انسٹرکشن دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر اوور فلو اگر ہوا ہوگا تو خود بخود انٹ فور جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اس انسٹرکشن کے نتیجے میں اور اگر نہیں ہوا ہوگا تو اس انٹ او کا کوئی آپریشن نہیں ہوگا یہ انٹ او بالکل نو آپریشن کی طرح ایکٹ کرے گی نوپ کی طرح ایکٹ کرے گی ٹھیک ہے نا یہ پانچ انٹرپٹ جو ہیں یہ بنیادی طور پر I A P X eighty eight کی وہ انٹرپٹس ہیں جو کہ اس کے مینوفیکچرر نے ریزرو کر دی ہیں ان کے خاص خاص فنکشن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا خاص خاص فنکشنز ڈیفائن کر دیے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسی انٹرپٹس ہیں جن کو ہم جنرلی اپنے آپریشنس میں استعمال نہیں کرتے اب یہ خاصی ہم نے تقریر جو ہے وہ کر لی ہے اس کی تھیری پہ اس کے آپریشن پہ اب میں چاہوں گا کہ آپ کو ذرا کچھ کر کے بھی دکھایا جائے اگر مجھے کوئی انٹرپٹ جو ہے جس کو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں شاید بتایا تھا کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا جس میں کہ میں اپنا ویکٹر لگاتا ہوں کے اوپر اسے ہم کہتے ہیں ہک ہک کرنا کرنا کو ٹھیک ہے نا اس میں اپنا کنڈا ڈال دیتے ہیں آ, اس کے لیے مجھے کرنا کیا چاہیے کرنا کیا پڑے گا ظاہر ہے جس انٹرپٹ کا کو میں کنڈا لگانا چاہ رہا ہوں ہک کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے جو ویکٹر پڑا ہوا ہے ویکٹر ٹیبل میں اس کے اندر جو بھی انٹری پڑی ہوئی ہے اس انٹری کو تبدیل کر کے ٹھیک ہے نا میں جو اپنی انٹری اپنی انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس کا اگر ایڈریس وہاں پر رکھ دوں ٹھیک ہے نا تو اس انٹرپٹ کے ریسپانس پر وہ کام ہوگا جو میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے میری روٹین اب لگی ہوئی ہے آئی ایس آر کے طور پہ تو انٹرپٹ تو آئے گی وہی وہی انٹرپٹ آئی اسی ویکٹر پر گیا لیکن اب اس ویکٹر کے کانٹینٹس بدل گئے ہیں جیسے کہ میرا سفا نمبر بدل جاتا ہے ٹھیک ہے نا کانٹینٹس بدل گئے ہیں تو لہذا اب بدلے ہوئے کانٹینٹس پر آئے گا وہ ٹھیک ہے نا تو اگر میں اس کا کنٹرول اس انٹرپٹ کا کنٹرول اپنے پاس لینا چاہتا ہوں تو اس کے ویکٹر کو تبدیل کر دوں گا یہ بہت ہی ڈیپ ہے یہ یہ پروسیس جو ہے نا اور بڑی پاور اسمبلی کی اس ایک چیز کے اندر ہے اس وجہ سے میں اس پر کچھ زیادہ جذباتی بھی ہو رہا ہوں اور کچھ زیادہ تقریر بھی کر رہا ہوں اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اس ویکٹر کو جب میں تبدیل کروں گا اس میں میں اپنی روٹین کا سیگمنٹ اور اپنی روٹین کا آف سیٹ ڈال دوں تو اس انٹرپٹ کے ریسپانس میں اب میری روٹین جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے وہ انٹرپٹ زیرو پہ خود ہے انٹرپ زیرو جو کہ ڈیوائڈ بائی زیرو کی انٹرپٹ ہے اگر آپ کبھی بھی کسی اپنے پروگرام وغیرہ چلاتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پروگرام جیسے چلائیں تو ڈیوائڈ اوور فلو ایک میسج آتا ہے اور ختم کا اس کے کے بعد پرانے جو سسٹمز ہیں ان اندر تو ڈیوائڈ اوور فلو کا میسج آیا اس کے بعد وہ سسٹم آگے چلتا ہی نہیں آپ اسے بوٹ کریں گے تو وہ آگے جائے گا کیوں کہ آپ نے ڈویژن کر دی ایک غلط اب غلط ڈویژن کرنے کے بعد آپ اس کو ریزیوم کریں گے تو میننگ لیس بات ہے ٹھیک ہے نا وہ تو جواب ہی وہ نہیں ہے جو کہ آپ کو چاہیے اور اس غلط جواب کی وجہ سے آپ آگے مزید کوئی خراب حرکت بھی تو کر سکتے ہیں نا سسٹم کو کوئی ڈیمیج بھی پہنچا سکتے ہیں کوئی اور چیز بھی کر سکتے ہیں لہٰذا وہاں پہ سسٹم ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ وہاں سے واپس نہیں آتا ٹھیک ہے نا ایک چیز یہ تو ایک ریسپانس سسٹم کا اسٹینڈرڈ ہے ڈیوائڈ بائی زیرو کے نتیجے میں اگر آپ کوئی ڈیویژن بائی زیرو کی اٹمپٹ کریں گے تو وہ ڈیوائڈ اوور فلو کا میسج دے گا اور باہر آ جائے گا ٹھیک ہے نا آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا یہ جو میسج ہے یہ میسج کس نے دیا ہے ڈیوائڈ اوور فلو کا یہ میسج دیا ہے اس انٹرپٹ سروس روٹین نے جو کہ سسٹم نے خود اس وقت انٹ زیرو کے اوپر لگائی ہوئی اگر میں اس انٹرپٹ سروس روٹین کو چینج کر دوں تو اس میں اس کے رسپانس میں میں جو چاہوں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہی میکینزم جو ہے میں اب آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جنرلی جب ہم کسی سسٹم کے اندر ڈیوائڈ اوور فلو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیوائڈ ایرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سسٹم کا ریسپانس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بہت سمپلی آپ کر سکتے ہیں ایک بڑا نمبر ایکس میں ڈالیں اس کو ایک بہت چھوٹے نمبر سے ڈیوائڈ کر دیں ٹھیک ہے ڈیوائڈ اوور فلو آ جائے گی ٹھیک ہے تو ایک میں نے چھوٹا سا پروگرام لکھا تھا جو کہ ڈیوائڈ اوور فلو انٹینشنلی کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سسٹم کا ریسپانس کیا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنی روٹینز دکھاؤں گا جو میں نے کی ہیں پھر اس میں اس کو میں کس طریقے سے لگاتا ہوں اس کا ویکٹر ٹھیک ہے انٹر ویکٹر ٹیبل میں اور اس کے بعد پھر جب میں ڈیوائڈ بائی زیرو کرتا ہوں تب سسٹم کیا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ پروسیس ہوگا ہمارا جو کہ اب ہم سلائیڈ پر دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے ہم simple divide overflow generate کرتے ہیں ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہم یہ دیکھ لیں کہ سسٹم کا کیا رسپانس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک چھوٹا سا میں نے پروگرام لکھا ہے اسے میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں وہ خود بخود انٹینشنلی وہ ڈیوائڈ بائی زیرو کرے گا اور اس پہ ہم سسٹم کا ریسپانس دیکھ لیں گے تو اب جب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو سسٹم نے سمپل ہمیں رسپانس دے دیا ڈیوائڈ اوور فلو یہ سسٹم نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کے پروگرام نے کہیں تھوڑی بدتمیزی کی ہے اور کسی چیز کو زیرو سے ڈیوائڈ کرنے کی یا وہی جو اوور فلو والی کنڈیشن ہے وہ آ گئی ہے اور اس کے بعد ہمارا پروگرام ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ سمپل ایک ریسپانس ہے سسٹم کا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پروگرام جو ہم نے لکھا ہے ٹھیک ہے ہم اسی ریسپانس کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے اور کچھ نہیں یہ ہمارا پروگرام ہے یہ پروگرام ہمارا بالکل وہی ہے جس طرح کے پروگرامز ہم ابھی تک لکھتے چلے آ رہے ہیں اس میں میں نے وہی اپنی والی جو روٹینز میں نے بنوائی تھی آپ لوگوں سے ایس ٹی آر لین ہو گئی پرنٹ اسٹرنگ ہو گئی کلیئر اسکرین ہو گئی وہ ساری روٹینز جو ہیں وہ میں نے اس میں استعمال کی ہیں اور میں نے اس میں کیا صرف اتنا ہے کہ یہ جو میسج ڈسپلے ہو رہا ہے وہ میسج میں نے تبدیل کر دیا اب وہ میسج ہے وہ جو جب اسکرین پہ آئے گا تو آپ خود دیکھ لیجیے گا کیا میسج ہے اس کے اندر جو اصل چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں میں انٹرپٹ پہ اپنا ہک کیسے لگاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں دکھاؤں آپ کو جو میری انٹرپٹ سروس روٹین ہے ٹھیک ہے نا جو میں نے اس انٹرپٹ ڈیوائڈ بائی زیرو کی انٹرپٹ کو سروس کرنے کے لیے جو روٹین میں نے لکھی ہے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں یہ ہے my I S R for zero ٹھیک ہے نا یہ میں نے لکھے میں نے اس کو یہ نام دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ میری interrupt service routine for interrupt zero ٹھیک ہے یہ اب جنرلی ہم لوگ کرتے یہ کہ اگر کوئی انٹرپٹ سروس روٹین لکھے نا تو اس میں تمام رجسٹر ایز اے اسٹینڈرڈ ہم پش کر دیتے ٹھیک ہے اس میں زیادہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی یوز ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی اسے ہم پش کر دیتے ٹھیک ہے نا ایک چیز دوسری چیز یہ کہ چونکہ یہ انٹرپٹ ایسی ہے جو کہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ ڈویژن بائی زیرو کی اٹمپٹ کر سکتا ہے لہٰذا جب میں اس انٹرپٹ میں داخل ہوں گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ڈیٹا سیگمنٹ اور میرا ایکسٹرا سیگمنٹ اسی جگہ پر پوائنٹ کر رہے ہوں جہاں کے وہ انیشلائز ہوئے لہٰذا انٹرپٹ روٹینز کا ایک اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی انٹرپٹ ہے جو کہ ایسے خود بخود بھی آ سکتی ہے تو اس میں ضرور ڈیٹا سیگمنٹ کو انیشلائز کیا جاتا ہے تاکہ ہم پراپر اپنے تمام جو ڈیٹا ویلیوز ہیں ان کو ایکسس کر سکیں ظاہر ہے یہاں ہم آئیں گے تو ہمیں اسٹرنگ ایکسس کرنی ہے جب اسٹرنگ ایکسس کرنی ہے تو ڈی ایس میں ویلیو ہونی چاہیے اسٹرنگ کی تو اس کو یہ جو پش آپ اوپر سے دیکھ رہے ہو ان سارے پشز کے بعد ایک دو پیئر پش اور پاپ کے ہیں پش سی ایس اور پاپ ڈی ایس یہاں پہ چونکہ میرا ڈیٹا اسی سیگمنٹ میں ہے جس میں میرا کوڈ ہے ٹھیک ہے نا جو کام کی فارمیشن ہے اس کے اندر اس لیے ڈی ایس کو میں نے انیشلائز کر دیا اس ویلیو سے جو کہ سی ایس کے اندر ہے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو ایکس میں لاتا پھر اسے ڈی ایس میں لے جاتا یہ میں نے پہلے بھی استعمال کیا ہے طریقہ لہذا آپ کے لیے فیملیئر ہونا چاہیے اس کے بعد میں اسکرین کلیئر کر کے میسج پرنٹ کرتا ہوں اور میسج پرنٹ کرنے کے بعد پھر سمپلی میں پاپ کر کے پرنٹ ایس ٹی آر میں نے کیا اور پاپ کر کے میں آئی ریٹ کر جاتا ہوں جب میں اس میں آئی ریٹ کروں گا تو یہ پروگرام ہالٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور یہ پروگرام کیوں ہالٹ ہوگا یہ شاید میں آپ کو کسی وقت پھر بتاؤں گا یہ رک جائے گا بلاک ہو جائے گا پروگرام ٹھیک ہے نا اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ میں وجہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا نیچے ایک چھوٹی سی میں نے روٹین لکھی ہے جین انٹ زیرو جو کہ intentionally divide divide by overflow کی کنڈیشن جو ہے اس کو کریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے یہ میرا مین پروگرام ہے اور مین پروگرام میں میں یہ نیچے والی جو انسٹرکشن ہیں یہ بڑے غور سے دیکھنے والی ہیں جن سے کہ میں اپنی انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے اس کا ایڈریس انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس میں سمپل ہے پہلے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں ڈالنے کے لیے مجھے ایک سیگمنٹ رجسٹر چاہیے جس کی ویلیو زیرو ہو تاکہ تبھی میں فزیکل میموری لوکیشن زیرو کو ایکسس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ my S I S R zero کا آف سیٹ اے ایکس میں لوڈ کر کے ٹھیک ہے اسے میں نے physical memory location zero colon zero پر لکھوا دیا ہے جو کہ آئی پی ہوگا یہ آئی پی بن گیا نا ہماری جو ڈیوائڈ بائی زیرو کی انٹرپٹ ہوگی اس کا آئی پی بن گیا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو جو انسٹرکشن ہے وہ یہ کہ جو میرا کرنٹ کوڈ سیگمنٹ ہے اسی میں ہے نا I S R four zero ٹھیک ہے تو یہ کرنٹ کوڈ سیگمنٹ میں جو ویلو پڑی ہوئی ہے سی ایس کو ایکس میں موو کر کے اسے میں نے لوڈ کر دیا ہے کہاں پر وہ E S colon zero multiplied by four zero interrupt number ہو گیا تو پلس ٹو ٹھیک ہے نا دو اس سے آگے دو بائٹ آگے اس سے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیگمنٹ ہولڈ کرے گا اس کا ٹھیک ہے بائٹ زیرو اور بائٹ ون پہ آف سیٹ چلا گیا اور بائٹ ٹو اور بائٹ تھری کے اوپر اب اس کا سیگمنٹ چلا گیا اس کے بعد میں نے کال کیا ہے جین انٹ زیرو کہ جنریٹ کرو اب انٹرپٹ اوور فلو اب جب جنریٹ کرے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کمپائل کر کے چونکہ میں اس کو ڈیبگر میں نہیں چلاؤں گا ٹھیک ہے نا میں سیدھا سیدھا اسے چلاؤں گا تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ریسپانس جو سسٹم کا تھا پہلے والے کیس میں اور دوسرے والے کیس میں وہ مختلف ہو جائے گا اب یہ دیکھیے اب یہ وہ میسج آ گیا یہاں پر جو میسج کے میں نے اپنی انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر کوڈ کیا تھا ٹھیک ہے نا اب وہ میسج نہیں آ رہا ہے کہ ڈیوائڈ اوور فلو شرافت سے کر کے ڈیوائڈ اوور فلو اور سسٹم باہر نہیں آ رہا یہ سسٹم بلاک ہو گیا ٹھیک ہے نا اور وہ میسج وہ دے رہا ہے جو میں نے ڈالا ہے اگر میں اس کو کسی طریقے سے اس میں فٹ کر دوں نا تو کوئی بھی پروگرام جو ہے جب بھی ڈیوائڈ اوور فلو کرے گا تو میرا میسج جو ہے وہ ڈسپلے کرے گا یعنی ہک کر دوں اگر میں اس کو پرماننٹلی ہک کر دوں وہاں پر کسی طریقے سے جس کے کئی طریقے موجود ہیں اور جو ہم آگے دیکھیں گے جن کو ہم ٹی ایس آرز وغیرہ کہتے ہیں اگر ٹی ایس آرز کے تھرو ڈیوائڈ بائی زیرو کو میں خود ہک کر لوں تو میرے پاس آئے گا ہر وقت سسٹم جب بھی کوئی پروگرام ڈیویژن بائی زیرو کرے گا تو راؤٹ کرے گا سسٹم اسے میرے پروگرام کی طرف اور جو ایکشن میں چاہوں گا وہ وہ لے گا تو یہ چیز آپ نے دیکھی کہ ہم نے کس طریقے سے اچھا اس کو چینج کیا اس کے ریسپانس کو اس میں ایک جو بات آپ نے غور کی ہوگی وہ یہ کہ انٹ زیرو کال کہیں سے نہیں کیا گیا ٹھیک ہے نا وہ کسی جگہ پہ آپ نے انٹ زیرو کی انسٹرکشن نہیں دیکھی جو وہ ایگزیکیوٹ کرتا اور اس کے نتیجے میں وہ جاتا یہ آٹومیٹکلی انٹرنلی آٹومیٹکلی وہ ڈویژن کے نتیجے میں خود بخود انوک ہوئی ٹھیک ہے نا کہیں پروگرام میں اس کا ریفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ خود بخود چل پڑی اور جو ہک میں نے لگایا تھا اس ہک کے کا جو پہلے سسٹم کا ہک لگا ہوا تھا وہ ہٹا کر کے میں نے اپنا ہک لگایا ٹھیک ہے تو وہ ریسپانس اس کا موڈیفائی ہو گیا ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں سسٹم کی صورت میں بھی انٹ زیرو ہی جنریٹ ہوئی تھی میری صورت میں بھی انٹ زیرو ہی جنریٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے انٹ زیرو کامن ہے دونوں میں اب فرق صرف یہ ہے کہ اس کا ویکٹر اس کا جو ریفرنس ٹیبل آف کانٹینٹ میں جو ویلو پڑی ہوئی تھی وہ آپ نے نے دیکھا کہ میں تبدیل کی اور ریسپانس وہ ہو گیا جو کہ میں نے پروگرام لکھا تھا اس اس کے کے مطابق جو ریسپانس آیا ٹھیک ہے نا میں کلیئر اسکرین کر ایک پرنٹ آر کی کمانڈ تھی اس کے اندر اور اس کے بعد پھر سیدھا پاپ کر کے ہم نے ریڈ کر دیا اس میں ایک چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی وہ یہ کہ وہ بلاکنگ ہو گئی وہاں پہ ٹھیک ہے نا وہ رک گیا سسٹم اس جگہ پہ اس کی ایک خاص وجہ ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا میں اسے ابھی پوری طریقے سے ایکسپلین نہیں کروں گا انٹرپٹ جو ہیں یہ جو اس طرح کی انٹرپشن ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک جنہیں ہم انٹرپٹ کہتے ہیں اور ایک جنہیں ہم ایکسپشن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا انٹرپٹ اور ایکسپشن میں ایک ٹیکنیکل فرق انٹرپٹ جس انسٹرکشن پر اکر کرتی ہے اس سے اگلی انسٹرکشن پر واپس جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور ایکسپشن جس انسٹرکشن پر اکر کرتی ہے اسی انسٹرکشن پر واپس جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب چونکہ ڈیوائڈ بائی زیرو اصل میں رکا نہیں تھا پروسیسر کر رہا تھا کام ٹھیک ہے نا ڈیوائڈ بائی زیرو چونکہ وہاں پر اکر ہوا اور میں اس روٹین پر آیا یہاں پہ میں نے ایکسپشن ہینڈلنگ نہیں کی تھی انٹرپٹ ہینڈلنگ کی تھی سادہ رکھا تھا جب یہاں سے میں آئی ریٹ کروں گا نا تو وہ ڈیوائڈ بائی زیرو ہی پر واپس چلا جائے جب وہ ڈیوائڈ بائی زیرو پہ واپس جائے گا اسے دوبارہ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا ظاہر ہے پھر انٹرپٹ زیرو آ کر جائے گی ٹھیک ہے تو وہ ایک ایسا لوپ اس میں بن گیا ٹھیک ہے جو کہ ٹوٹ نہیں رہا ہے درمیان ٹھیک ہے نا اب چونکہ وہ لوپ بن گیا اس لیے آپ کو لگے گا یہ کہ پروسیسر ڈیڈ ہو گیا حالانکہ وہ ڈیڈ نہیں ہوا ہے وہ بہت تیزی سے یہ ایگزیکشن کر رہا ہے اب اس کو کس طریقے سے آپ ہینڈل کرتے ہیں ایکسپشن کو کیسے ہینڈل کریں گے وہ تھوڑا ڈفرینٹلی ہوتا ہے اور انٹرپٹ کو کیسے ہینڈل کریں گے وہ تھوڑا ڈفرینٹلی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بنیادی مقصد جو میرا بتانے کا تھا وہ آپ کو بتانا تھا کہ جانا کیسے ہے اور جانے کا حک جو ہے وہ کس طریقے سے لگتا ہے ٹھیک ہے امید ہے وہ پروسیس آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اب ہمارا جو ہے اس لیکچر کا وقت اب ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے ان اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس پروسیس کو آپ تھوڑا بہت خود بھی دیکھ لیں گے اپنے لیکچر نوٹس کے اندر بھی آ, تب تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم